السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد رب الرحمن واشهد ان لا لا اله الا الله وحده شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله الشری عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وََََََََََن عن المنكر وصبر علامہ اصابق ان عظم علی عصاط کریمہ میں اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کی تین وصیتیں بیان کی ہیں پہلی وصیت نماز قائم کرنے کی دوسری وصیت امر بالمعروف اور نہیں منکر کی ان دینوں ان دونوں پر تفصیلی گفتگو ہماری گشتہ درست میں ہو چکی ہے آج کے درس میں جس تیسری عیسائیت کریمہ کے اندر ان کی وصیت ہے اس پر ہماری گفتگو ہوگی اور وہ یہ ہے صبر کرنے کی وصیت وصور علامہ اسابق جو تمہیں پہنچے اس پر تم صبر کرو ان نظال کے امن عظم العمور یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے صبر کو لقمان حکیم نے دعوت یا امر بالمعروف اور نہیں منکر کے بعد بیان کیا ہے جس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو بھی بندہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا اسے ضرور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا اسے ضرور صبر کرنا پڑے گا کیونکہ صبر یہ انبیاء کا کی خصلت ہے اور صبر کی بڑی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی ہے قرآن و حدیث کے اندر تو جو بھی دعوت کے لیے میدان میں آئے گا تو اس میدان میں آنے کے بعد اسے ضرور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ پوری تاریخ رہی ہے انبیاء کرام کی تاریخ پڑھ لیں جو بھی صلحہ مجدین اور ائمہ اور علماء اور دعات گزرے ہیں ان کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز کھل کر کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ باقاعدہ انہیں تکلیفیں دی گئی انہیں پریشانیاں پہنچائی گئیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس پر ڈٹے رہے اور قائم رہے اور صبر کرتے رہے اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہے تو صبر بہت بڑا ہتھیار ہے بہت بڑی دولت ہے اور صبر سب کی ضرورت ہے ہر ایک کی ضرورت ہے چھوٹا ہو بڑا مرد ہو یا عورت بادشاہ ہو یا غلام ہر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے صبر زندگی کا جزو لا انفق ہے ایسا حصہ ہے جو کبھی انسان کی زندگی سے ختم نہیں کیا جا سکتا قدم قدم پر انسان کو صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے انسان کو علم حاصل کرنا ہے اس کے لیے صبر ہے کھانے پینے کے لیے صبر انتظار کرنا پڑتا ہے بنانے میں صبر کرنا پڑتا ہے اس طریقے سے مال کمانے میں یا انسان کو بیماریاں آتی ہیں اور چیزیں آتی ہیں ہر ایک کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے صبر ہر ایک کی ضرورت ہے اور صبر کیے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے صبر کہتے کسے ہیں صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے روک لینا یا برداشت کرنا یا رک جانا اسے لغت کے اعتبار سے صبر کہتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہو جائے ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام صبر ہے یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں یا بعض علماء نے اس طریقے سے تعریف کی ہے کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف اور پریشانی ہے تو اس کی شکایت نہ کرنا لوگوں سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے شکایت نہ کرنا یہ صبر کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے کوئی پریشانی آتی ہے فوراً لوگوں کے سامنے اسے بیان کرنا شروع کر دیتے اپنی مصیبت بیان کرنا شروع کر دیتے یہ صبر نہیں ہے صبر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی مصیبت نہ بیان کریں آپ اپنی پریشانی کو نہ بیان کریں اسے صبر کہا جاتا ہے تو ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اس سے انسان کو دور رہنا ہے اس سے بچنا ہے اور جو بھی تکلیف پریشانی انسان کے سامنے آتی ہے تو اسے انسان کے سامنے بیان کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے انسان کو بیان کرنا چاہیے اپنی پریشانی انسان اللہ کے سامنے رکھے کیونکہ وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے وہی مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے اور اللہ ابامن کو تمام چیزوں کا علم ہے لہذا صبر کیا ہے صبر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں مصیبتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا رہے یا جزا فضا کرے یا اس طریقے سے برے الفاظ استعمال کرے یہ ساری چیزیں صبر نہیں کہلاتی ہیں صبر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اسباب نہ اختیار کرے صبر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان صبر اسباب نہ اختیار کرے ایک انسان فقیر ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اسے صبر کرنا چاہیے کہ اللہ نے میری قسمت میں اتنا مال لکھا ہے جو لکھا اللہ نے مجھے دیا چلیں مال نہیں ہے لیکن دیگر نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس الحمدللہ عقل کی نعمت ہے آنکھ کی نعمت ہے دولت اسلام کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ موجود ہے ہمارا جسم صحیح سلامت ہے الحمد یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں انسان اس پر صبر کرے فقر و فاقہ پر لیکن جائز وسیلہ اختیار کرے مال کمانے کے لیے انسان بیمار ہو گیا ہے انسان اس بیماری پر صبر کرے وہ دوا کھاتا ہے صبر کرنا پڑتا ہے کڑوی دوا ہوتی آپریشن کی ضرورت ہے انسان صبر کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے یا اس طریقے سے انسان کو بخار ہوتا ہے یا اس کے ہاتھ پاؤں کان آنکھ ناک میں درد ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوا نہ کرائے دوا نہ کرانا یہ صبر نہیں ہے انسان دوا کرائے اس کے باوجود بھی اگر تکلیف رہتی اس پر انسان صبر کرے اسے صبر کہا جاتا ہے اسباب اختیار کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے بلکہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے یہ نہیں کہ انسان بیمار ہو گیا تو کہے کہ ہماری قسمت بیماری لکھی ہوئی ہے لہذا ہم صبر کریں گے اور ہم دوا اور علاج نہیں کرائیں گے ایسا نہیں ہے انسان کو چاہیے کہ دوا کرائے علاج کرائے شریعت نے جہاں تک اجازت دی ہے اتنا انسان کرائے تو صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان علاج نہ کرائے یا اسباب نہ اختیار کرے انسان بیمار ہے اس پر صبر کرے اس پر جزا فضا نہ کرے اس پر شکوے شکایت نہ کرے اللہ تعالیٰ کو نوز باللہ نہ کوسے یا اس طریقے سے اپنی زبان سے غلط الفاظ نہ نکالے وہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرے کہ ہم بیمار ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیماریاں یہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش بھی کرتا ہے لیکن ہمارے پاس دیگر دولت موجود الحمد مال ہے اور دیگر سب صحیح سلامت ہیں بچے ہیں بیوی ہیں الحمد اور نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں آنکھ کی نعمت ہے عقل کی نعمت ہے اگر کوئی ایک نعمت انسان کے پاس موجود نہیں ہوتی تو اس کے پاس کروڑ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی موجود ہوتی ہیں اس لیے انسان کو ہمیشہ صبر کرنا چاہیے اگر کوئی تکلیف پریشانی ہے اس پر بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے تو صبر یہ اسباب اختیار نہ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ صبر یہ ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے شکوہ شکایت نہ کرے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ان پریشانیوں کو ذکر نہ کرے یا اس طریقے سے جدا فضا نہ کرے بندے کی کسی کو فات ہو جاتی ہے ہمارے یہاں عورتیں خاص طور سے رونا چلانا اور گریبان چا کرنا اور چیخ چیخ کر کے چلانا رونا یہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیتی ہیں یہ صبر نہیں ہے صبر یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اللہ نے اس کے ساتھ جو کیا بہتر کیا اللہ جانتا ہے کہ اس کے حق میں بہتر کیا انسان اس پر راضی رہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی جو بھی اس کا قریبی رشتہ اس کی وفات ہوئی اللہ نے اسے لے لیا اگر کوئی بندہ اپنی امانت واپس لے لے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو جو بھی مصیبت پریشانی آئے اس پر انسان کو صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس صبر کو دور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی ہے اور اللہ اللہن سے دعا کرنی ہے صبر میرے بھائیوں بہت عظیم عبادت ہے اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام صبور بھی ہے اللہ خود صبر کرنے والا دیکھیں کتنے دنیا میں لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ ابامن کا کے ساتھ شرک کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ ابرامین کو نوز اللہ برا بھلا کہتے ہیں نعمتیں اللہ ابرامین نے دی ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنے کے بجائے دوسروں سے مانگتے ہیں آپ دیکھیں گے تو یعنی کروڑوں کی شکل میں آپ کو ایسے بندے یا ایسے لوگ مل جائیں گے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مل جائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ صبر نہیں کرتا ہے اللہ صبر کر رہا ہے اللہ ایسے لوگوں کو بھی روزی دے رہا ہے اللہ ایسے لوگوں پر بھی بڑی نعمت نادر فرماتا ہے اللہ رب العالمین دیتا ہے دینے والا اللہ رب العالمین ہے وہ صبر کرتا ہے تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ لوگوں کی گالیوں کو برداشت کرتا ہے لوگوں کے کفر کو برداشت کرتا ہے شکر شرک کو برداشت کرتا ہے اللہ صبر کرتا ہے لہذا ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے ہمیں بھی لوگ گالیاں دیں ہمیں لوگ پریشان کریں تکلیفیں پہنچائیں ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے صبر بہت عظیم دولت ہے بڑی عظیم نعمت ہے صبر کے بدلہ جنت ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد و جزا ہوں گے صبر ہوں جنت حریرہ ہم نے ان کو جو بدلہ دیا جنت کا اور ریشم کا کس کے بدلے صبر کے بدلے انہوں نے صبر کیا ہم نے انہیں جنت نہ فرمائی اس طریقے سے ایک دوسرے آدم اللہ فرماتا انی جدید ام الوم بیما صبر انحم الفائزون کہ آج میں انہیں صبر کی بنا پر ان کا انہیں پورا بدلا دوں گا اور اللہ تعالیٰ کیا بدلا دے گا اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے گا اور یہی لوگ کامیاب ہیں اس طریقے سے ایک دوسرے آدم اللہ فرماتا ہے کا الغور فتح بیما صبر یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے انہیں غرفے کا انعام دیا ان کے صبر کی وجہ سے تو صبر کیا تو اللہ نے انہیں جنت نصیب فرمائی جنت انہیں ملی تو صبر کا بدلہ جنت ہے اللہ تعالیٰ جنت طا کرتا ہے اس طریقے سے صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دیتا ہے ان نمای و فصابرون اجر ہوں بغیر حساب صبر کرنے والوں کو اللہ ابامن بے حساب اجر دیتا ہے صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اللہ پسند کرتا ہے اللہ یحب صابرین اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود صبر کرتا ہے تو ایسے بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے جو بندے صبر کرتے ہیں لہذا صبر کرنا یہ بہت عظیم خصلت ہے اور بڑی عظیم یہ نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے کہ اللہ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے وسطین البی صبر و صلاح صبر کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو وہ ان نہ کبیر الخاشین یہ چیز لوگوں پر بھاری ہے مگر جو خوشی اور خضو اپنانے والے تو صبر یہ سے اللہ کی مدد ملتی ہے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کی مدد کرتا ہے تو یہ صبر اللہ رب العامین کا حکم ہے اور نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اللہ رب العامین نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا تھا صبر کرنے کا وہ صبر الحکم ربک فعن نے کبھی اپنے رب کے لیے صبر کیجیے آپ ہماری حفاظت میں ہیں ہماری نگاہوں اور آنکھوں کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں کیسی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں ایسے اللہ ابامن کی آنکھیں ہیں دو تو اللہ فرما تمہاری نگرانی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو تم اللہ کے لیے صبر کرو تو صبر تمام انبیاء کی خصلت رہی ہے آپ دیکھیں قرآن کریم کا مطالعہ کریں انبیاء کا کس طریقے سے لوگوں نے مذاق اڑایا ان کی ہنسی کی استحضا کیا ان کا لیکن وہ صبر کرتے رہے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہے اور انہوں نے جن کا جنہوں نے ان کا مذاق کیا امبیا نے ان کا مذاق نہیں اڑایا ان کا استخ... ان کا استحضا نہیں کیا بلکہ خاموشی سے بڑی حکمت کے ساتھ صبر کے ساتھ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہے تو یہ صبر یہ انبیاء کا عمل ہے یہ انبیاء کا کی خصلت ہے لہذا جو انسان صبر کرنے والا ہے وہ گویا کہ انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والا ہے اور صبر صبر کرنے سے آتا ہے انسان اگر صبر کرنا سیکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ خصلت پیدا کرتا ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ابو الخدری رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کراوی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں صبر صبر جو صبر کرنا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے صبر کرنا یہ خصلت چاہتا ہے کہ اس کے اندر پیدا ہو اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ اس کے اندر ڈال دیتا ہے عما اوتی احدنتاً اوسا امن صبر اور کسی بھی آدمی کو صبر سے زیادہ وسیع اور اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی آپ دیکھیں کتنی فضیلت ہے صبر کی کہ صبر عظیم خصلت اور عظیم خیر ہے ہے کیونکہ صبر سے انسان کو خیر ہی ملتا ہے بھلائی ہی ملتی ہے صبر کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں ہوتا آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اللہ نے ان کا مقام کتنا اونچا اور بلند کیا ہمارے نبی نے صبر کیا اور جن جن لوگوں نے بھی صبر کیا ہے اللہ ان کے مقام کو اونچا اور بلند کیا ہے تو صبر کرنے والوں کا انجام بہت بہترین ہوتا ہے ہمارے نبی نے غصہ کرنے سے منع کیا غصہ یہ صبر کے منافی ہے صبر کے اپوزٹ ہے غصہ کرنا ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ہمیں وصیت کیجیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ لا لات تم غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو تھی مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا تو غصہ یہ صبر کے خلاف ہے حلم اور بردباری کے خلاف ہے تحمل کے خلاف ہے لہذا یہ صبر ان لوگوں کی عادت ہے جو حکیم ہوتے ہیں جو تحمل مزاج ہوتے ہیں ان کی عادت صبر کرنا تو صبر کے اندر خیر ہی خیر ہے صبر کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے اور جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ ابامن اس کو اس سے بہتر دیتا ہے حضرت ام سرما فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ امام مسلم تصیب ہو مصیبہ کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں جسے کوئی مصیبت پہنچے فیق ما امر اللہ تو اس مصیبت کے پہنچنے کے بعد وہی کہتا ہے جو اللہ نے اسے حکم دیا کیا کہتا ہے انا اللہ انا الہ راج یہ کہتا ہے پھر یہ پڑھتا کہ اللہ جرنی فی مصیبتی و وہ لی خیر منہا اللہ ابامن تو میری مصیبت کو ختم کر دے یا میری مصیبت تو دور کر دے اور تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر عطا فرما اللہ اخلف اللہ خیر منہا تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے یہ کون فرماتی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انہوں نے دعا کی تو ان کے جب شوہر کی وفات ہو گئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا اور اس طریقے سے آپ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تو اللہ نے کتنا بہتر عطا کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ دنیا اور پوری کائنات کے امام اور پوری کائنات کا رہبر اور پیشوا کو اللہ رب العالمین ان کا شوہر بنایا تو اس طریقے سے جو انسان یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو بھی دور کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رحمان اس کو اسے بہتر عطا کرتا ہے اور مومن کا معاملہ تو ہر حال میں خیر ہی ہوتا ہے ہر حال میں خیر کا معاملہ ہے اگر اسے کوئی پریشانی پہنچتی ہے تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تو بھی اجر ہے اور اگر نعمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازتا ہے جیسا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مسلم کے اج بنل امر المومن مومن کا معاملہ عجیب ہے ان امر کل خیر اس کا ہر معاملہ خیر ہی پر ہوتا ہے ہر معاملے کے اندر خیر ہوتا ہے ولی کا قلعہ دن اللہ المومن اور یہ چیز صرف مومنوں کے لیے یعنی جو مومن ہے حقیقت میں ان کے لیے ان اصابت ہو سرا شکر فقان خیر اللہ اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ ان اصابت ہو برا اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے صبر تو اس پر صبر کرتا ہے فقانہ خیر اللہ تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے نعمتوں پر اللہ رب کا شکر خیر تکلیفوں پر صبر یہ بھی خیر ہے تو مومن کا معاملہ خیر کے درمیان ہی میں ہوتا ہے اور یہ جو پریشانیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے اللہ کے سور صلی اللہ وسلم کے حدیث سے بخاری صحیح مسلم کی کہ مایوسیب المومنا من وسبن ولا نصبن ولا ہم ولا حزن ولا غمن ولا اذا کہ کسی بھی مومن کو نہ کوئی مرد لاحق ہوتا ہے نہ کوئی تھکاوٹ نہ کوئی غم نہ کوئی تکلیف نہ کوئی پریشانی کوئی بھی چیز حد شوقہ یہاں تک کہ کانٹا بھی جو اس کو چپتا ہے اللہ کفر اللہ بحا الخطایا ہاں تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے ساری چیزیں انسان کو بیماری آئی کوئی تکلیف پہنچی اس پر صبر کرتا ہے علاج بھی کرتا ہے اسباب بھی اختیار کرتا ہے لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا اللہ بہتر کرنے والا ہے اللہ نے ہمیں اس کے لیے پسند کیا تو ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں جی کوئی ٹال نہیں سکتا ہے انسان کتنا بھی جدا فضا کر لے انسان کتنا بھی رو لے چلا لے اس کو ٹالنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا اس لیے انسان جب صبر کرتا ہے تو اللہ ہر مامین اسے سے نوازتا ہے اور صبر نور ہے میرے بھائی اللہ کے فرق حدیث صبر و دیا صبر نور ہے روشنی ہے قیامت کے دن انسان کے لیے صبر کام آئے گا اور جو انسان جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے اگر نیک لوگوں کی دینداروں کی آزمائش ہو تکلیفیں ہوں ان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور جو غلط قسم کے لوگ ہیں فاسق و فاجر ہیں بدین ہیں ملحد قسم کے ہیں کافر و مشرق ہیں ان کے لیے اگر کوئی نعمتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہیں اور اگر کوئی دنیاوی تکلیف پہنچتی ہے تو دنیا ہی میں ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے اللہ کتنا رحیم ہے برے بندوں کے ساتھ وہی چیز اگر مومن کے ساتھ ہے تو اس کے لیے رحمت ہے گناہوں کا کفارہ ہے اور وہی چیز اگر کافر و مشرق کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر اس کو عذاب دینا شروع کر دیتا ہے یہ اس کے لیے عذاب ہو جاتا ہے وہی چیز مومن کے لیے رحمت بن جاتی ہے وہی چیز ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے آپ دیکھیں تعاون کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے عذاب کے طور پر بھیجا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے لیکن جو مومن ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رحمت بنا دیا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہے ان کی مدد کرتا ہے تو یہ آزمائشیں جتنا زیادہ انسان کے پاس ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان کی آزمائش کی جاتی ہے ہمارے نبی کے حدیث اشد اللہ سبلان بلان المبیا سنبل امفل فل امسل سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے پھر جو نیک ہوتے ہیں ان کی آزمائش کی جاتی ہے تو آزمائشوں سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے جو آزمائش میں کھڑا اترتا ہے اسی کی آزمائش کی جاتی ہے تو اللہ ہربلامن بندوں کی آزمائشیں کرتا ہے آزمائش بندوں کے لیے نیک بندوں کے لیے عذاب نہیں بلکہ ان کے رفع درجات کے لیے ہوتا ہے ان کی نیکیوں کے دفتر میں ادر و ثواب بڑھانے کے لیے ہوتا ہے جی اللہ تعالیٰ تمحیش کرتا ہے اور اس طریقے سے اللہ رب برامین جانچتا ہے کہ کون راضی ہے کون راضی نہیں ہے تو یہ اللہ رب برامین کی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ چھوٹی سی مصیبت آ جائے انسان اللہ تعالیٰ کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے صبر نہیں کر سکتا زندگی بھر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رہتی ہیں فائدہ اٹھاتا ہے لیکن چھوٹی سی اس کے پاس اگر کوئی پریشانی آ گئی فوراً دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور نوز بلّہ کفر تک بھی انسان کر بیٹھتا ہے شرک بھی کرنا شروع کر دیتا ہے جی تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے نیک بندوں کے ساتھ اور صبر میرے بھائیوں شروع میں ہوتا ہے مصیبت کے کے آغاز میں مصیبت کے شروع میں ہوتا ہے آخر میں تو انسان کو صبر ہو ہی جاتا ہے اس لیے ہمارے میرے ان نم صبر ان صدمت اولا صبر شروع میں ہوتا ہے جب انسان کو تکلیف پہنچے اسی وقت صبر کرے انسان یہ نہیں کہ تکلیف آ گئی اور جدا فضا کرنا شروع کر دیا بیان کرنا شروع کر دیا شکوے شکایت شرا شروع کر دیا اللہ کو نوز بلا کوسنا شروع کر دیا اور پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو انسان کو صبر تو آ ہی جاتا ہے تو گویا کہ اس کو صبر نہیں کہا جائے گا صبر یہ ہے کہ انسان پہلے مرحلے میں شروع ہی میں انسان صبر کا دامن نہ چھوڑے مصیبت آئی صبر کر لیا جی کسی کو فات ہو گئی صبر کر لیا کہ اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں اللہ نے جو کیا بہتر کیا کوئی بیماری کوئی تکلیف کوئی آزمائش ہم اللہ کے فیصلے پر راضی اول وحلہ میں شروع میں صبر ہوتا ہے بعد میں انسان کو تو صبر آ ہی جاتا انسان کیا کرے گا کتنے ہی قریبی انسان کی موت ہو جائے زمانہ گزرنے کے بعد انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے شوہر کے وفات پر بیوی کو صبر آ جاتا ہے بیوی کے وفات پر شوہر کو صبر آ جاتا ہے ایسے ماں باپ والدین ہوتے ہیں قریبی لوگ ہوتے ہیں بھائی بہن ہوتے ہیں کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے وقت گزرتا جاتا ہے انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے تو یہ صبر نہیں ہے اگر اس نے شروع میں صبر نہیں کیا اگر اس کو خبر پہنچی یا معاملہ اس کے ساتھ ہوا اس نے صبر نہیں کیا اس کو صبر نہیں کہا جاتا صبر شروع میں ہوتا ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے سید بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو قبر کے پاس ایک عورت رو رہی تھی تو نبی نے اس کو کہا کہ تقلّہ اس اللہ سے ڈرو اور صبر کرو تو اس نے کہا کہ جاؤ جاؤ اگر آپ کا کوئی قریبی مرا ہوتا تو تمہیں تو تو جانتے تم اس کے بعد پھر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم تھے چونکہ اس نے ہمارے نبی کی شکل نہیں دیکھی تو ہمارے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی ہمارے نبی نے فرمایا ان نما صبر ان اند صدمۃ اولا شروع میں صبر ہوتا ہے جی لہٰذا جب انسان کے ساتھ کوئی تکلیف پریشانی ہو تو شروع میں صبر کرے بعد میں انسان کو صبر ہو ہی جاتا ہے تو اس طریقے سے صبر میرے عزیز ساتھی بہت عظیم دولت ہے بہت عظیم ہتھیار ہے اور وہ کامیاب لوگ ہیں جو اس دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اور میں نے بتایا کہ صبر یہ رضامندی کی دلیل ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے اللہ عبی خیر مصمن ہو سی بخاری کی روایت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے اسے کچھ نہ کچھ ضرور تکلیف دیتا ہے پریشانی دیتا ہے تو صبر یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہوتی ہے تکلیف پہنچنا لیکن اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے اللہ کے سر قدیث ہے ان عظم الجزا ما عظم البلا جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی اسی کے بقدر انسان کو انعام بھی ملتا ہے جزا اور بدلہ بھی اسی کے بقدر ملتا ہے وہ ان اللہ حب قومن ابتلا ہوں اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو چاہتا ہے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے فمن رودیہ الرضا جو راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے رضامندی رہتی ہے عمن سخت فل و سخت اور جو ناراض ہو جاتا ہے تسخت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض رہتا ہے اس کے لیے ناراضگی ہی رہتی ہے تو مصیبتوں پر انسان کو صبر کرنا چاہیے مصیبتیں انسان کو مانگنی نہیں چاہیے نوزگ اللہ من کی کہ انسان کہے کہ بھی ہمیں اللہ تو نوزگ اللہ مصیبت دے دے نہیں کبھی بھی انسان کو مصیبت کا یا غم یا پریشانی کا کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ انسان یہ سوچ کر کے کہے کہ بھائی یہ جب گناہوں کا فارہ ہے یہ چیز ہے تو ہم اس کی تمنا کریں ہر چیز جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو انسان کی آزمائش کرے گا آپ کو چاہیے کہ آپ اگر مصیبت پہنچ جائیں تو آپ اس پر صبر کریں لیکن مصیبت کا مطالبہ کرنا تکلیف کے لیے دعا کرنا بلّہ پتہ یہ چیز کسی انسان کے لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اور مصیبت کے بعد آسانی آتی ہی آتی ہے ان نمال اصل ہر تنگی کے بعد آسانی پریشانیاں مصیبتیں ہمیشہ نہیں رہتی وقتی ہوتی ہیں یہ وقتی ہوتی ہیں چند دنوں کے لیے ہوتی پھر ختم ہو جاتی ہے آپ دیکھیں بندہ بیمار ہوتا ہے چند دنوں کے لیے بیمار ہوتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ساٹھ سال بندے کو عمر ملی کوئی اسے تکلیف اور کوئی پریشانی اسے نہیں ہوئی کتنے ایسے لوگ گاؤں دیہات کے اندر ہوا کرتے تھے پوری زندگی گزر جاتی تھی کبھی انہوں نے انجیکشن نہیں لگوایا کبھی انجیکشن نہیں لگوایا کیوں اس لیے کہ ضرورت نہیں پڑی ان کو تو بیماریاں زیادہ نہیں ہوتی بیماریاں وقتی ہوتی ہیں اور علاج صحت تندرستی یہ چیزیں دائمی ہوتی ہیں جی ہاں تو یہ وقتی ہوتی ہیں ختم ہو جائیں گی کرونا وائرس بھی ختم ہو جائے گا ہمیشہ نہیں رہے گا تاؤن سے پہلے آیا ختم ہو گیا ہمیشہ نہیں رہا یہ سب چیزیں جو بیماریاں ہوتی ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہوتی یہ تو وقتی ہوتی ہیں عارضی ہوتی ہیں بعد میں وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ ابامن اسے ختم کر دیتا ہے تو میرے ساتھیوں صبر بڑی عظیم دولت ہے اور صبر کی تین قسمیں علماء نے بیان کی ہیں اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا اللہ کے اطاعت پر انسان کو تکلیف ہوتی ہے آپ دیکھیں روزہ رکھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے راتوں کو اٹھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے لیکن اس پر صبر کیجیے اللہ کے اطاعت اور عبادت پر صبر کرنا یہ صبر کی ایک قسم ہے دوسری قسم ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے رک جانا دوری اختیار کرنا دل چاہتا ہے رمضان میں دن میں کھانا کھا لے لیکن انسان دوری اختیار کرتا ہے نفس برائی پر ابھارتا ہے لیکن انسان نفس کی بات نہیں مانتا وہ اللہ کے حکم پر چلتا ہے برائی سے دور رہتا ہے تو یہ بھی صبر ہے اور تیسرا صبر یہ ہے کہ جو انسان کو مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے اس پر وہ صبر کر لے تکلیف آ گئی بیماری آ گئی مرض ہے یا فقر و فاقہ ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی یہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں اللہ کے حکم کے بعد ہی آتی ہیں اللہ کی اجازت کے بعد ہی آتی ہیں لہذا انسان کو صبر کرنا چاہیے اللہ رحیم ہے مہربان ہے رحمدل ہے اس لیے اگر ایسی چیز کرتا بھی ہے تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے ہمارے لیے ہی جو ہے اس کے اندر بہتری ہوتی ہے تو یہ تین طرح کا صبر ہوتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اور انسان صبر کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کرے رب افریق علینا صبر آؤں و سب تقدہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر صبر ڈال دے ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے یہ نعمت اللہ تعالیٰ تو ہمیں دے دے انسان کو ہمیشہ اللہ ربام صبر کرنا چاہیے لہذا انسان شہوات سے برائیوں سے صبر کرے دوری اختیار کرے اور دعوت کی راہ میں صبر کرے اسی لیے لکمان نے یہ وصیت یہاں بیان کی کیونکہ دعوت کے میدان میں انسان کو ضرور صبر کرنا پڑے گا لوگ گالیاں دیں گے استحدہ کریں گے مذاق اڑائیں گے ایسی صورت میں انسان کو صبر کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اس لیے دائی اور ایک عالم کو سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہونا چاہیے سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہونا چاہیے اسی لیے ہمارے بھی نے فرمایا المومن الدی و خالت الناس وخالط الناس وہ مومن جو لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا اور رہتا ہے وہ یشبر و ادا ہوں اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے خیر من المومن اس مومن سے بہتر ہے اللدی لا خالت الناس جو لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھتا بیٹھتا بلکہ خلوت میں رہتا لوگوں سے دوری اختیار کرتا ہے ولا یشبر یشور اعلیٰ ادا ہوں اور نہ ہی ان کے ادا اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے لہذا جو عالم اور دائی ہوتا ہے وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے لوگوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے تو ایسے لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں لوگ تانے کرتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو اڑانے دیجیے ان کا مذاق مذاق کا جواب آپ مذاق سے نہ دیجیے استحضا کا جواب آپ استحضا سے نہ دیجیے بلکہ آپ حسن اخلاق سے دیجیے اور اچھا جواب دیجیے آپ اپنے کام مصروف رہیے اپنے کام کے اندر آپ لگن سے اپنا کام جاری رکھیے ایک دن خود وہ آپ کا گرمیدہ ہو جائے گا آپ دیکھیں مکہ کے لوگوں نے ہمارے بی کو کس طریقے ستایا آپ کی جان کے در پہ ہو گئے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا لیکن آپ نے کسی سے بدا نہیں لیا سب کو معاف کر دیا جن لوگوں نے آپ کو شاہر کہا مجنون کہا پاگل کہا شاعر کہا کہ آپ نے کہا کسی سے نہیں شاعر میں نہیں تم ہو شاعر میں نہیں تم ہو پاگل میں نہیں تم لوگ ہو کبھی نہیں کہا انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا صبر کرتے رہے اور مدد آئی دین غالب ہوا وہی لوگ جو آپ کے دشمن تھے آپ کے جانے دوست بن گئے اس لیے جو بھی تکلیفیں آئیں اس پر انسان کو صبر کرنا خاص طور سے علماء اور دعات کے لیے یہ ایک ہتھیار ہے ایک عظیم طاقت ہے اور یہ ضرورت ہے دعات کی سب کو صبر کرنا چاہیے لیکن دعات کو علماء کو بطور خاص کیونکہ دعوت کے میدان میں پریشانیاں آئیں گی جیسا کہ میں نے شروع بیان کیا اور تکلیفیں لوگوں کی طرف سے آئیں گی تانے لوگ کسیں گے تو تانوں کا جواب تانوں سے نہیں دینا جی بلکہ حسن اخلاق سے سلا رحمی سے ان کے اور ان کے لیے دعا کر کے اور ان کو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کر کے اس طریقے سے انسان کو اس کا جواب دینا ہے تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں انسان کے لیے حرام مال سے صبر کرے وہ اور بیماریوں پر صبر کرے علاج بھی کرائے بد اخلاقیوں پر صبر کرے لوگوں کی اور بچوں کی تربیت پر صبر کرے مال کمانے پر صبر کرے اور جو بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں میں انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کی وصیت لکمان حکیم نے اپنے ساتھ فرزند کو کی تھی کہ وہ علامہ اسابت تمہیں جو کچھ بھی پہنچے چاہے لوگوں کی طرف سے پہنچے یا تمہاری قسمت میں نے لکھ دیا تھا اللہ کی طرف سے پہنچے ان تمام چیزوں پر تم صبر کرو تمہیں لوگ گالیاں دیں تمہیں گالیاں مت دینا بلکہ صبر کرنا تو بندوں کی طرف سے لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں آئیں مصیبتیں آئیں ان کو بھی صبر کرنا ہے اور جو اللہ ابامن کی طرف سے آئے جو ہمارے قسمت میں لکھا ہوا ہے اس پر بھی انسان کو صبر کرنا ہے اور یہ بہت اہم کاموں میں سے ہے بہت اہم کاموں میں سے ہے جو انسان صبر پا گیا وہ کامیاب ہو گیا صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے صبر کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے صبر کیا کیا خسارے میں رہے نہیں بلکہ وہ کامیاب ہو گئے اللہ نے ان کو نبوت کا تاج پہنایا اور اس طریقے سے نبوت عطا کی تو صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے صبر کرنے والے ہمیشہ کامیاب کامیاب رہتے ہیں اور آپ دیکھ ڈالیں اپنی زندگی کے اندر تجربہ کر کے دیکھیں اپنے معاشرے میں اپنے خاندان اپنے گھر والوں میں دیکھیں اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ سب سے اچھے انسان ہیں سب سے اچھے لوگوں میں سے ہیں اور آپ ہمیشہ خوشحال رہیں گے ہمیشہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ کی زندگی گزرے گی اور جو آپ کو تکلیفیں دیں گے تانے کسیں گے پریشان کریں گے آپ دیکھیں آپ ان سے اچھی حالت میں رہیں گے اس لیے انسان کو ہمیشہ صبر کرنا چاہیے صبر بہت عظیم دولت ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صبر کی توفیق دے امین صبر کی دولت سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال کرے صبر کے تعلق سے اور بہت ساری چیزیں اگر کہنا چاہے انسان تو بہت ساری چیزیں کہہ سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جتنی باتیں میں نے صبر کے تعلق سے کہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے درس کے لیے کافی ہیں جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ محمد والا علیہ و صاحب اجمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ